ایک منظومہ پیش خدمت ہے اس کا عنوان ہے ڈنگ تو جناب کیا ہے اللہ بخشے تایا نواب لڑکوں کو چوکوں میں کھڑا ہونے سے منع کرتے تھے رشتہ میں وہ کسی کے کچھ نہ تھے بوڑھے تھے یا اجادات تھے سب انہیں تایا کہتے تھے اچھا دور تھا اچھے لوگ تھے ہر کس کی عزت اپنی عزت جانتے تھے سب کی بہنیں اپنی بہنیں تھیں آہ وہ مر گئے اچھی رونقیں بھی مر گئیں اچھی روایتیں بھی مر گئیں آنکھوں میں شرم تھی حیا تھی آج کوئی پرانا بات کرے تو کہتے ہیں چھوڑو جی دکیا نوسی ہے بیبیاں بادبٹا یا بابر کا گھر سے نکلتی تھی آج برکا تو دور رہا دو بھی غائب ہو گیا ہے شریف سے اور باحیا سے رہو تو کڑیاں مذاق اڑاتی ہیں شریف سے اور باحیا سے رہو تو کڑیاں مذاق اڑاتی ہیں چھیڑو تو پلے پڑ جاتی ہیں نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن کسی کو تو کہتے ہیں بیدا اور شیدہ محلہ کے چوک میں کھڑے تھے لا یاری گپے ہانک رہے تھے دیدار بازی کا عمل جاری تھا کوئی ناگ چڑھا کر کوئی مسکرا کر گزر جاتی ادھر سے گزر ہوا منہ مت لگتی تھی شیدہ نہ رہ سکا اس نے پورومیدلوک فوجی سلوٹ کیا وہ کھلکھلائی ہنسی اس کے پورے منہ کی تھی ہسی اس کے پورے منہ کی تھی وہ گزر گئی بات آئی گئی ہو گئی وہ پھر سے گپوں میں جٹ گئے اسی شام حاجت لن کے گھر آئی بیدے کی ماں سے کہنے لگی نے محلہ کے چوک میں مجھے چھیڑا ہے میرا ویر ادھر نہ تھا ورنہ پیر پر ڈکرے کر دیتا کی ماں شکایت سن کر کی بکی رہ گئی اس نے غصے سے بیدے کو آواز دی آیا ماں جی کہہ کر کچھ ہی دیر بعد چھت سے نیچے اتر آیا وہ گڈی اڑا رہا تھا اتنی دیر میں ہاتھ ہاجا جا چکی تھی بیٹی کی ماں نے بنا کچھ سنے کی لاپا کر دی بیٹے نے اس نے تو اسے چھیڑا ہی نہ تھا یہ گلاوا مفت میں اس کے گلے آ پڑا تھا بیٹے کی ماں بیچاری کیا جانے رولا چھیڑنے کا تھا ہی نہیں وہ شیدے کی پسند تھی شیدہ مگر ہاجا کی دل آنکھ پہ نہ تھا ہاں وہ بیدے کی دیوانی تھی بیدے کو کیا مری پڑی جو اس نے نہ چھیڑا پر کیا کریں چھیما بیدے کے دل کی رانی تھی سونی تو تھی ہی حاجہ سے بڑھ کر سیانی تھی یہ بات تو فرشتوں کے لکھے پر ناک پکڑے جاتے ہیں یہ بات تو فرشتے کے لکھے پر ناہک پکڑے جانے والی کی سی تھی کیسی بات ہے یہ شادی کرنے کے ارادے دور تک نہ تھے ہاں مگر دو طرفہ میں دنگ ٹپانی تھی شکریہ